خصوصیت کے ساتھ سیدی شاہدی صلی اللہ علیہ حضور قادر شریعہ عزیزہ مطلع حسانی محترم بزرگو دوستو ہم بھی ساتھی ہو اسلام کے عزیز مانگہار بچوں اسلامی رشتے کی سردار ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اللہ حسین الذي جعل رياض الجنة مثوى المسلمين بدار القرار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 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار ساری قومین کے مالک و مختار گنبد برے میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المسلمین طاہا و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ ہوتا علی ہو وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حجی درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعظم جود والکرم والہ الکرام و جبہ کریم و بارک و سلیم امام اہل سنن فخر زمین و زمان مقتدائے عارفان روزگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل غربی رضی اللہ تعالی عنہ و کے دو چند شیر بلا ترنم یعنی تعطل سماعت فرما لینے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں ہو کر میں آرام سے سونا ملا ساتھ ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی سیر ہے الفت رسول اللہ کی اور امامی اس کو محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل ضلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اور آپ کو یہ فکر عطا فرما رہے ہیں یہ ذہن و مزاج عطا فرما رہے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کے بجھانے کا ارادہ ہے تو جہنم کی آگ تمہارے پیشانی کے گٹھوں سے نہیں بجھے گی تمہارے چلہ چلی گوپال دلی کے چکر سے نہیں گزرے گی اگر جہنم کی آگ کے بجھانے کا ارادہ ہے تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن کر لو اور جب تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن ہوگی اور تم پل شراب سے گزر رہے ہوگے تو جہنم کی آگ پکار پکار کر بارگاہ مولا میں عرض کر رہی ہوگی مولا اسے جلدی سے گزار دیا جائے اس لیے کہ اس کی آگ ہماری آگ کو سرد کر رہی ہے امام اس کو محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل رضی واردہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سینے کو معمولی مت سمجھنا یہ سینہ وہ سینہ ہے جس سینے کی یہ شان ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے محترم حضرات تفصیل کے ساتھ کتاب کرنے کا وقت نہیں وقت کی قلت دامنگیر ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں پرمیشن کے پابندی کے لیے بھی سوچنا ہے اس پہ غور کرنا ہے اور وصول کی پابندی یہ ہمارے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک کوئی اصول دنیا اصول شرع کے مظاہر نہ ہو کی ہماری سب کی مشترکہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شہزاد اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تاج و شریعہ سیدہ احمد السامی کا دیدار کر رہے ہیں ہم نے چودہ جنوری کو باندرا ایسٹ مہاراشٹر نگر میں سرکار شریعہ کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کی تھی جو تاج شریعہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں اس پر مسلسل تردیدی تقریر ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نعرہ لگانا ہے تو یہ لگاؤ کہ جو مسلک رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہم سیدھا مدعو سامی کو صرف مسلک حضرت پر ہی نہیں پاتے بلکہ ہم آب یہ مسلک نام حضرت جانتے ہے اگر ہم نے یہ نعرہ لگایا تو ہم نے کون سی خطا کر دی ہم نے کون سا جرم کر دیا اور یہ کہ کل تک ہمارے نام کے ساتھ حشمتی جوڑ دے اور آپ جوڑیں نہ جوڑیں ہم آپ کے جوڑنے کے موٹال نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا مرشد وہ مرشد تھا جو کلندر مزاج کلندرانہ صفت رکھتا تھا مستانہ مزاج سبحان اللہ اس محبت کا میرے مرشد کو سیلا ملا کیا بات ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے مرشد پاک کی نماز جنازہ کسی اور نے نہیں پڑھائی میرے سرکار تھا جو جلسہ ہونا تھا اسی کے سلسلے میں تھا وہاں جب وہ اعلان نامہ پیش کیا گیا تو اعلان اس انداز میں کیا گیا اس اعلان نامہ میں جو لکھا تھا بنا کر کے مکمل طور پر گستاخی کرنے کی جسارت کی گئی یہ خبر لوگوں نے ادھر ادھر دینا شروع کر دیا ہمیں بھی باوسوخ ذرائع پتا چلا ہم نے کہا کوئی بات نہیں بمبئی کی ایک دو مسجد میں اگر میرے تاجو شریا کا اعلان نہ ہو تو میرے تاجو شریا کی ساتھ پہ کوئی فرق نہیں آتا اگر اعلان کر دیتے ادب کے ساتھ تو ہو سکتا تھا کہ آپ حضرت کی نگاہیں پاک پڑتی ہمیں حضرت ہی لکھ رہے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کھینا بھی کم کرو گا آپ نے لکھ کے ویسے ہی کم کرو سبحان اللہ ہاں۔ ایک طرف لکھ بھی رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے کہہ رہے ہیں شیخا کم کرو ہمارا خیمہ کم کرو ہم دادو شریعہ کو اپنا مقتدہ مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں اپنا ہم امیر مانتے ہیں اور تاج شریعہ کا جو موقف ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے بابا ہم دارو چڑیا کے موقف سے نہ کل ہٹے تھے اور نہ ابھی ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مولا یہ غلامی سلام اب کچھ لوگوں یہ بات گشت کرتی ہوئی آئی امام نے اعلان کے دوران جو جی۔ دادو شریعہ کی شام میں نازیبہ کلمات کہے اس سے امام کو چاہیے تھا کہ رجوع کر جی۔ اب بجائے رجوع کے یہ ابھی جو جمعہ گزرا آج اتوار ہے کل ہفتہ تھا اس کے ہفتہ کے دن پہلے یہی جمعہ دن گزرا اس جمعہ کو بجائے یہ کہ امام کو ضرب و توفیق کی جائے تنبیہ کی جائے کہ تم نے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کی کی اس امام کو اس بات کنجے پر بے ہمیں اور آپ کو سرکار کا غلام بنائے رکھے نہیں ہو جائے